سورت النصر کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی ہے میری ذاتی رائے یہ کہ یہ بھی مکی ہے اس لیے کہ یہاں بھی اصول وہ ہے جا نسل اللہ و جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح میں اس صورت کو جوڑتا ہوں سورت النشرا ہی کے اس آخری حصے سے فیضا فرغ کا سب ویلا رب کا فرغب وہ وضاحت مدری تو نہیں ہے وہ تو مکی صورت ہے بڑے ابتدائی زمانے کی یہ تو خبر دی جا رہی ہے ایک وقت آئے گا اور پیش کی خبر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت آئے گا آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے فیضا فرق تھا فن سب الا رب کا فرغم اسی رنگ میں یہ بھی ہے جا اللہ جب آ جائے مدن اللہ کی اور فتح وہ رائے تنا سید خلون فی دین اللہ افواجا اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج جب رب کا صرف تو پھر اس وقت آپ ہما وقت ہما تن اپنے رب کے استغفار اور تحویل میں لگ جائیے گا ابھی تو یہ مشقتیں جھیلنی ہیں ابھی تو یہ رسالت کے فرائض آگے بڑھ کر جو مذنی دور میں جنگیں آنی ہیں جو سخت مراحل آنے ہیں ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے ان کانت وابا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے ان میں چونکہ قرآن مجید میں جو مختلف مصاحب ہیں اس میں جو چیز لکھا ہوتی ہے اوپر کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کہ بالکل جو سمجھیے کہ طے شدہ چیزیں ہیں حالانکہ کم صورتیں قرآن مجید کی جو بڑی بڑی صورتیں ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم ہے لیکن یہ کہ بعض جو چھوٹی صورتیں ان کے بارے میں بہت سے اقوال آپ کو تفصیل کی کتابوں میں مل جائیں گے میں نے جتنی بھی بارہ تحقیق کی ہے میرے نزدیک یہ بھی مکی ہے مدنی نہیں ہے یہ بھی ایک خبر دی جا رہی ہے جیسے کہ سورہ انشراح میں اس کی وجہ یہ کہ پھر آ رہی ہیں مکی صورتیں بارک اللہ علی ولکم قرآن عظیم و نفا علی ویا کم بل آیا تفظی حکیم